اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ سے مناظرے اور بہت کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب سن چودہ سو سولہ ہجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے کا علاج ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی ہر چیز دنیا کی اس کو ڈراتی میرے سامنے دو مثالیں بہت آتی رہتی ہیں بہت زیادہ جب لوگوں کو حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سمجھنے کا نام بھی نہیں دیتے اس لیے کہ نافرمانی کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے ہیں یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ وہ کسی نے سیتلی کر دیا کوئی کہتا ہے کہ آسے آسے کوئی کہتا ہے سیتلی کر دیا ہاں، جگہ پر ایک مولانا صاحب بیٹھتے ہیں ان کو دکھایا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے سیکری کیا پرانی جگہ پر کوئی بابا بیٹھتا ہے اس نے بھی سن کر دیکھا کہتے سیکڑی کر دیا جائے جگہ پر کوئی عامل بیٹھتا ہے اس نے دیکھا اور یہ کہا کہ سیکری کر دیا میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بادے ہیں جتنے عالم ہیں جتنے مولانا فوائد ہیں جو کہتے ہیں کہ سیچری کر دیا ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ کوئی اچھا خاصا تندرست سو فیصد جو تندرست ہو جسے کوئی تکلیف نہ ہو اس کے طرح وہ چلا جائے اور بتا دو کہ جی میری طبیعت ذرا خراب ہو رہی ہے تعبیر یہ کر لے کہ تجھے دیکھ دیکھ کر خراب ہو رہی ہے دل چاہتا ہے کہ تیری تھوکائی لگاؤ پوری دنیا کا تباہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے تو اللہ کے نبی کے جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے طبیعت خراب یہ ہے کہ ان کی گت بنانے کو دل چاہتا ہے تم لوگ ذرا چلے جاؤ تو دیکھو کہ کیا بتاتا ہوں کہ جو سب سے بڑا تھا اس کو تباہ کر نہیں دوسروں کو تباہ کر کے سب سے بڑے بڑھا لگا تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کسی بہت بڑے عامل بہت بڑے عامل بہت بڑے عامل کے پاس آپ چلے جائیں اس کو کہہ دیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یعنی مجھے اگر گا تو اگر حکومت مل جائے تو تیرا تو کانٹا نکال دوں تیرے شر سے دنیا کو بنا دے دوں میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے وہ یہی کہے گا کہ اپنے جگہ رومال دے دیں اور اگر کوئی عورت ہوگی تو اس سے رومال نہیں مانگے یا دوپٹہ نہیں کہ عورتوں کی بنیان مردوں کا رومال ہو رہا ہے وہ بھی کافی ہے تو وہ سن کر ایسے سن لینا بات کسی نے کسی کو کہہ دے گا پر دس دس جن ہیں ویسے چکر چکر چکر چکر ارے وہ تو ایک ہمارے لیے بہت اچھی تھی تو معلوم نہیں اللہ کا جگر چلا گیا چلے گئے عبد الحیم نام تھا اس کا عبد الحکیم اس کا کوئی خلیفہ تو رہنا چاہیے بجری سے دکھانے کے لیے ایک سال نہیں یعنی کے پری میں رہتے تھے عبد الحکیم حکیم نام تھا ایسے موقع پر میں ان کو کھڑا کر کے مجلس میں ان کی زیارت کروایا کرتا تھا وہ اپنا قصہ بتاتے تھے کہنے لگے کہ میرے بھائی کی کچھ طبیعت خراب ہے تو اس کے اقرار کرنے پر یا اور کچھ بڑوں کے اقرار کرنے پہل میں اپنے بھائی کو لے گیا ایک حامل کے پاس تو حامل نے سمجھا کہ یہ جو یہ خود جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے حامل نے جلدی سے اس کا رومال لے لیا بھائی تو رہا الگ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر رومال سو کر ایک دم پھینکا تو بڑی طریقے نہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ اسی وقت اس پر ایک گرد اور سنیے جو لوگ بتاتے ہیں مجھ یعنی سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عامل کوئی ایسا عامل ایسا عامل ایسے کہہ رہا ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اللہ سے ڈر ہو تو پھر کوئی عامل کو بھی نہیں ڈال سکتا اللہ سے ڈر تو لوگ جواب بات بڑے عجیب عجیب کہتے ہیں بات کہتے ہیں کہ وہ حامل عالم ہے بات کہتے ہیں کہ وہ حامل بزرگ ہے بعض کہتے ہیں وہ حامل جو بندی ہے بعض کہتے ہیں وہ حامل تبریر بھائی ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ حامل پیسے نہیں دیتا کوئی تما نہیں سور یاد رکھیے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ہاں وہ عامل عالم ہو ہاں وہ دیوب بندی ہو یا وہ دیوب بندیوں کا بھی کوئی بہت بڑا بندی ہو کتنے دیو بند کر رہتے ہوں ہاں وہ کوئی بزرگ ہو آسمان پر اڑتا ہو ہاں کوئی اتنا بڑا بزرگ ہو کہ تبلیغی بھائی کیوں نہ کوئی بھی ہو سوری ہے جیسے ہاں کوئی پیسے نہ لیتا ہو بلکہ پیسے دیتا بھی ہو آپ ہاں، اگر اپنا رومال دکھانے جائیں تو آپ کو ہزار روپے پکڑا بھی دیتا ہو لیکن اس کو کچھ سامان نہیں ہے پیسے نہیں دیتا میرا دعویٰ ہے اور کئی سالوں سے برابر کے دانوں پر قیدان کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا عامل آپ کی نظر میں ہو کتنا بڑا بزرگ ہو کتنا بڑا دیوبندی ہو کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا تبلیغی ہو کیسا بھی ہو تو آپ تجربہ کیوں نہیں کرتے اگر چلے گا جب آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو اور جا کر سے کہتے ہیں کہ وہ بابا میری طبیعت ذرا کچھ خراب ہے تو آپ کا رومال سن کر یہ ضرور کہہ دے گا آپ کو کسی نے سیکھ نہیں کیا پھر اگر کوئی عورت ہوگی تو وہ بتایا گا کہ تیری دیورانی نے کیا نے نے نے دیورانی یہاں لوگ ایسے وہ کہیں پر براتر ہوتا ہے نا وہ نام بھی ایسے ایسے بتاتے ہیں جو اس کو کہ ہاں دیورانی جٹھانی اور نند اور ساتھ ان کی تو کبھی بنتی ہی نہیں ہے <laughs> تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے مصیبتیں ان میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم لوگ تو اب آپ لوگ تجربہ کریں گے کسی کا بھی بتایا تو ذرا چلے گئے کریں گے ایک ایسی ذرا مزہ لینے کے لیے بات کس پر چل رہی تھی جس نے دل دے دیا اپنے اللہ کو پوری دنیا کے حامل مل جائیں پوری دنیا کے جنات مل جائیں پوری دنیا کے سوفری کرنے والے مل جائیں اس کے پل پر پانچ برابر کوئی اثر نہیں ہو سکتا نہیں ہو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا یہ پھر لوٹا دو آخر میں یہ بات لوٹا دوں اس کو خود یاد کر لیں دو جملے بس ان کو یاد کر لیں جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈرا دنیا کی ہر چیز سے ڈرے گا یہ بات لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کہ تم جو چلا رہے ہو کسی نے سیکری کر دیا اتنے آ گئے اور ایسے ایسے دشمن ہمارے پیچھے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو پھر بھی نہیں چھوڑ ایسے عذابوں میں مبتلا اللہ نے دنیا میں جہنم میں جھونک رکھا تیسرے عذابوں پر عذابوں میں اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے کرتے دل ایسے سیاہ ہو گئے ایسے سیاہ ہو گئے کہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی بولے تو کیسے ہاں نرد ولا نكيد بآيات ربنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم پر کھڑے جب ہم کریں گے نا جہنم پر جن کی جہنم ہے آئڈر اصل اس جہنم کا کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے وہاں کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج دے تو پھر ہم شرک نہیں کریں گے تیری نافرمانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی یہ جھوٹ بولیں گے اوپر اوپر سے تو ایسے کہیں گے اور دیر میں اس وقت میں بھی ان کے یہی بات ہوگی کہ ذرا جھوٹ ہے جا کر پھر دیکھیے اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے واپس بھیج دے اللہ کو دھوکہ دیں گے ذرا واپس بھیج دے تو پھر دیکھیے ہم کیا کرتے پہلے سے بھی جا کر نافرمانی کریں گے یہ جب دل سیاہ ہو جاتی ہیں تو حال یہ ہو جاتا ہے کتنے بڑے الفاظ اتنی بڑی مصیبتیں کچھ بھی ہو جائے نہیں نہ یہ بات اس طرح ہو گئی کہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ جب چلتے ہیں روتے ہیں ہنستے ہیں اور وہ کچھ اپنے مستیاں کرتے ہیں مچلتے ہیں چل رہے ہیں ان کو کوئی معلوم نہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے کوئی خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا یا ناراض ہوگا یا کوئی پاگل کہے گا کیا کہے گا کوئی پرواہ نہیں یا اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ ایسی محبت ایسا تعلق عطا فرما دے کہ نظر صرف تجھ پر رہے صرف تجھ پر نظر رہے بس تو راضی ہے تو سب کچھ ہے تو راضی نہیں تو پوری دنیا ناراض ہوتی ہے کسی کی کوئی پرواہ نہ آج سیٹلی اتارنے کے لیے لوگ بھاگے بھاگے کھیل رہے ہیں کا تھوڑا سا دھیان خیر کچھ ہو گیا تھا تھوڑا سا اور بھی کر دیں جب اللہ تعالیٰ نے شروع کروا ہی دیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے دل میں کچھ کو اٹھ رہا ہو کسی سیچلی نکالنے والے کے پاس لانے کا اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا تھا پہلے بتایا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں لوگ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہ کریں تو ان کے دماغ پر ایسے لگتا ہے کہ بد آمادیوں سے شیتلی ہو گیا ہے ان کے دماغ پر ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے رہتے پھر بات کہہ دیتے ہیں کچھ اس عامل کے تحریر ہونے کے لیے بعض کہہ دیتے ہیں وہ تو عالم ہے بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو دیوبندی بندی ہے بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو تبدیل کا سربراہ ہے بہت بڑا تبدیلی ہے یہ تین باتیں تو شاید کل بتا دی تھی دو اور سن ہوئی ہے بعض کہتے ہیں کہ بہت بڑے جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں بعض کہتے ہیں کہ مفتی ہیں مفتی کے لیے یہ دو بھی ساتھ ملا خر وہ آئی ہو خر جو بندی ہو خاص تبلیغی بھائی ہو خا شیخ الحدیث ہو متی ہے کچھ بھی میری بات پر آپ نہ چلیں خود اپنا تجربہ کریں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جب آپ بالکل ٹھیک تندرست ہوں آپ چلے جائیں وہ تو دس بتائے گا دس نہیں تو دو تین کو ہی دے آپ پر تین آپ چھوڑے گا نہیں کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں بلکہ اگر کوئی مفتی یا شیخ الحدیث ایسی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو وہ چکر چلائے گا اپنی شان کے اور دوسروں سے زیادہ چکر چلائے گا ابھی تازہ تازہ واقعہ ہے کہ بہنیں ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی حامد صاحب نے یہ بتایا کہ تینوں بہنوں پر جنات عاشق ہیں اور تینوں کی والدہ پر بھی جنات عاشق ہیں وہ جنات ان کی شادی نہیں ہونے دیتے تھے میں نے ان سے کہا نہیں خیال آیا کہ یہ تینوں لڑکیوں کے جناب کی بیٹ میں ہوں گی ہندی کی ماں کر دیا عاشق تھے وہ لڑکیوں کے عاشق ہیں تینوں بہنوں پر وہ سادی ناک نہیں ہونے دیتے میں نے جب ان سے کہا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو یہ تو ایسی چکر کراتے رہیں گے میں نے بتایا کہ جنات کا عاشق نہیں ہے وہ عامل صاحب ان پر عاشق ہیں ان سے بچو وہ کہیں کہاں کہاں نکال دیں جواب یہ ملا کہ جو تعمیر کے پاس جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ان سب تینوں بہنوں پر ماں کے چاروں پر جمنا عاشق ہیں وہ عامر صاحب مفتی میں نے کہا بس اللہ بجائے مفتی اتنا بڑا چکر چلاتا ہے کہ وہ دوسرا ہوتا تو اتنا بڑا چکر نہ چلا سکتا اس مفتی سے بچو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ مفتی کے پاس جانے سے جانا چھوڑ دیا لوگوں نے اللہ نے بچا لیا قبضے میں لانے کے لیے کوئی فتبہ بھی تلاش کرتا بہنوں کو تو جمع کرنے کا حاضر نہیں معلوم لیجیے بڑی باری کیا کچھ کرتا ہو مفتی کا چکر بہت بڑا ایک عامر صاحب بہت بڑے جاندار کے شیخ پر حدیب بہت مشہور مٹی چکر سنی میں نے کہا پر مکان کے مطابق چکر ہوتا ہے ایسا چکر جب بتانے لگا ہوں کسی عامل کا آپ نے نہیں سنا ہوگا ان شیخ الحدیث صاحب نے اور مٹی صاحب نے اپنے صاحب زادوں کو صحابی بنا رکھا تھا کہتے یہ صحابی ہیں کا مطلب یہ کہ ان پر ایک جن آتا ہے وہ جن صحابی ہے وہ ان میں انو کیے ہوئے ہے ان کے اندر رہتا ہے وہ جو شخص صحابی کی زیارت کر کے تابعی بننا چاہے بس وہ یہ شہادت حاصل کر لے وہ شیخ الحدیث ابھی بخاری کے سابق چھوڑ کر خطرہ کے کام چھوڑ کر کبھی کبھی کہیں بڑی بڑی میڈیسن لگا رہے ہیں بیس بیس پچاس پچاس آدمی آ کر قائد جو بن رہے ہیں شہابی کی تجارت کر رہے ہیں کتنا آسان کر دیا قائد جو بننا پھر سات کو صحابی بنا کر آگے یہ کام کرتے تھے کہ جس کی بیوی بھی بیمار ہو ایسے چکر عورتوں پر زیادہ چلتے ہیں مردوں بندش کوشت جس کی بیگم کو کوئی تکلیف ہو تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرے وہ آ کر بتاتا صحابی اللہ پہلے آئے ہو کہتے کہ اچھا میں چل کر خود دیکھتا ہوں یہ صحابی کا یہ کام رہ گیا لوگوں کی بیویوں کو دیکھنا لیکن سو سال گزرنے کے بعد اب صحابی کا کام رہ گیا کہ لوگوں کی بیویوں کو جا کر دیکھا اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں جانے لگے وہ السلام علیکم کہہ کر جاتے جس کو صحابی بنا ہوا تھا مجھے اس لڑکے کو وہ خود ہی بول رہا تھا میں جانے لگوں السلام علیکم تو ان کے حضرت مفتی صاحب شیخ حبیب گرامی کا دن ہو رہا ہے لیکن مسلم اچھا حضرت حضرت دیکھ کر صحابی کو کرنا دیکھ کر اس کے بعد پھر آ کر کہتے السلام علیکم صحابی صاحب غلام کی بیگم کو دیکھ کر واپس تشریف آئے پھر مجلس میں دوسرے لوگ بھی عقیدت کے بڑے جواب دے کر صحابی کا سلام ہے ان کے ابا کو بہت ہی خصوصیت سے متوجہ ہو کر رہا ہے کہ میں بڑے متدور ہوتا ہے ہاں ہاں ابا بول رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وہ صحابی میں اس لیے ہاں ہاں لڑائی کیا ہوا کہ اچھا میں دیکھا ہوں تو ایسا ایسا دن ہے یا اتنے بھی نا میں کسی نے سیکھ لی کیا ہے صحابی صاحب ذرا سا سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ابا سے فرماتے آتے آپ اس کے لیے فلاں آدمی ابا کو نوزر بنا رکھا تھا فلاں آگے وہ لکھتے پھر صحابی تو بڑے اس کے ہاتھ سے بیٹھے ہوتے تھے ابا ہی پوچھتے تھے حضرت اس کا کچھ ہدیہ جو قبیلہ صاحب نے لکھایا اس کا کچھ ہےڈیا بہت ایسے ذرا انہوں نے بنا کر پچاس پچاس سے کم تو بول کے لیے یہ ہے اب سے تقریباً تیس سال پہلے کا سال اب تو میرا بہت بڑھ گیا اب تو پانچ سو سے کم نہیں وہ کا سارا جتنا بھی گھنٹہ تھا وہ تو میں نے برباد کر دیا اس کے بعد وہ تو گیا ہی نہیں اگر چند ہوتا ہے خدا کہ بندر لوگوں کو کئی سو میں پچاس انڈر زیارت کے لیے جمع ہوئے ہوتے زیارت سہاری اور اسی مجلس میں آنے واحد میں بن چکے کہ خرابی ہوئی وہ نوٹوں سے نوٹ جیبوں سے نکال رہے ہیں کڑک کرک پچاس پچاس پوچھ گئی چند منٹوں میں کئی کئی سو مجھے ایک جگہ پر جب ان کی مجلس ہوئی مجلس سہاری لوگوں کو تاج ہوئی بنانے کی مجلس اس میں مجھے بھی دی گئی صحابی کی زیارت کرنے بڑا اچھا موقع ہے تاج ہوئی بننے کی تعداد حاصل کرنے کا میں نے سوچا کہ اگر میں نے جا کر ایک صحابی کی خبر نہ لی تو لوگ گمراہ بھی ہوتے رہیں گے اور لوگوں کی جہدی کی کرتے رہیں گے ویسے تو مجھے فرسو کر میں جو خراب آدمی جاتا ہوں مگر اس وقت میں شہر فرق سمجھا اس صحابی کی خبر پر گزراتا ہوں میں پہنچ گیا جاتے ہی اس کے کان پکڑنے کی بجائے پہلے میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں یہ کرتا کیا ہے یہ سارا دھندا جو میں نے بتایا نا یہ سنی سنائی بات نہیں میرا بھاؤ میرے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ابھی جو میں نے ہے میرے سامنے کی بیوی کو دیکھنے جا رہے ہیں السلام علیکم سے واپس آ گیا اگر السلام علیکم پھر اس کے لیے یہ لیتے ہیں پھر حضرت اس کا یا نظرانے کیا ہے تو پچاس روپئے جو پچاس پچاس نکال رہے ہیں یہ سارا پیسہ ریٹ دے گا میں نے صحابی سے کہا کہ صحیح ہے بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے اور صحابی بات کا آنے کی جواب دے سکتے تھے صحابی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو تقریباً ڈھائی سو سال بعد گزرے ہیں تیسری صدی میں وہ کہہ سکتے تھے کہ میں تو صحابی ہوں مجھے کیا معلوم کہ امام بخاری تو بہت پہلے بعد میں گزرے ہیں جواب دے سکتے تھے مگر اللہ جو قدرت ہے میرا روگ ان کی ناد والوں پر ایسا بیٹھتا ہے کہ بالکل بول کی بند کچھ نہیں میں نے اس کو ڈانٹا اس کے پوتے بھی اڑ گئے اس کے ابا کے پوتے بھی اڑ گئے موتی اور الحدیث سب کے پوتے اڑ گئے جو کہ سب لمبا ہے شاید ہمارا رشید جی کسی پڑا ایسے جو کسی کا کر سارا جتنا بھی یہ پٹارا تھا سارا میں نے کھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ دنوں کے بعد ان کے ابا نے پوچھا کہ وہ اگر صحابی رضی اللہ کا تشریف لاتے ہیں انہوں نے میرا نام دیا کہ اس نے جس کو ڈانٹا تو ان کو ناراض ہو گئے نہیں صحابی بھی بہت بہادر تھا میرے ڈانٹ تھے میرا بتایا کہ وہ حضرت صحابی صحابی کا نام بھی دیتے تھے مگر میں نام نہیں دیتا ہوں تاکہ وہ زیادہ ظاہر نہ ہو جائے کہ کون سے جتنا مرکز رکھا جا سکے لیکن وہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مفتی صاحب نے ایسے ہی جان دیا تو وہ ناراض ہو گئے اب آتے ہی نہیں ارے بہت صحابی بہادر آنے چھوڑ دیا سنیے اتنا جو کبھی کبھی کئی مہینوں کے بعد اس پر لگاتا ہوں اس کے باوجود یہیں تو تعلق رکھنے والے داری کام آنے جانے والے پرانے پرانے لوگ وہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں وہ اتنا جگہ پر کوئی حامل ہے اجازت ہو تو ہم چلے جائیں مجھ سے پوچھتے کا سر قصہ اتنا چلانے کے باوجود پھر بھی پوچھتے ہیں ایسے لوگوں کو میں جواب کیا دیتا ہوں وہ بھی سن لیں جواب یہ دیا کرتا ہوں تو میرا مشورہ تو نہیں میرا نواریہ آپ لوگ خوب جانتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں روکتا نہیں روکوں گا اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہے میری بات پر عمل کرنے کے لیے ایمان میں کچھ قبت چاہیے بیس سال سے اگر دارمک سال کے ساتھ تعلق ہے پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ عامل کے پاس چلا جاؤں وہ میری مفتی ہے یا ایسا ہے یا پیسے نہیں دیتا یا بہت ایسا ویسا ہے یہ بہت بڑا تبلیغ ہے پھر بھی ایسے باتیں ایسی باتیں کرتا ہے تو معلوم ہے کہ ابھی ایمان اس کا بہت کمزور ہے کمزور ایمان والے کو اگر میں نے روک دیا نہیں کیا کوئی تکلیف بڑھ گئی تو اس کا رہا تھا جو وہ بھی نکل جائے گا جیسے بتاتا رہتا ہوں کہ آج کل کا ایمان کیا ہے روٹی ملتی گی اسلام کیا ہے کہ حرم ہو جاتا احسان کیا ہے کہ اندر نکل بھی جائے دیر سے یہ تین کام ہوتے رہے ہیں تو آج کل مسلمان مومن بھی مسلم بھی محسن بھی اور ذرا سی تکلیف ہوئی تو بھاگو ایسے اطلاع سے بھاگو ایسے ایمان سے یہاں کئی بچے بچے ہیں ان کی شادی وادی کے چکر کرتے رہتے ہیں تو ان کو بھی میں یہی جواب دیا کرتا ہوں اب بھی ایک لڑکے کی شادی کا چکر چل رہا ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں منہ میٹھا کر لیا منہ میٹھا شادی وہ جو کرتے ہیں نو میٹھا کر تمہیں جواب دیتا ہوں اللہ کی باندھو منہ بیٹھا کر ذکر اللہ سے ایک بار اللہ کہو اللہ تو مومن کا منہ تو اللہ کہنے ضروری کا ہوتا کیا ہے خود میرے چون لیے لب کے تیرا جب منہ سے نکالا پہلا نہیں سوال کیسے ہے تیری محبت روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا میرے کیوں یہ لب نام کرا کا مسکا مگر ان لوگوں کا ایمان کمزور نہیں ہے جب تک یہ لڈو نہیں کھاتے امرتی نہیں کھاتے رس گلے رس گلے کا گلا جب تک یہ منہ نہیں ڈالتے منہ نکل ہوتا ہے منہ نکل گیا منہ تھا پہلے تو یہاں سے پیسہ شروع کر دیں پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو بلا لیں بھائیوں کو خالو کو فلاں رشتے داروں کو بلا لیں جواب سن لیجیے میں جواب ایسے موقع پر کیا دیتا ہوں جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ میرا رویہ میرا نظریہ سب کو معلوم ہے میرا اپنا عمل ہے میری شادی ہوئی تو بھائی آدمی کی بارات بچوں کی شادی میں نے کیسے کی وہ سب باتیں چھ دن سب کے سامنے ہیں میرے معاملات میرا نظریہ سب کو معلوم ہے اس کے باوجود بار بار پوچھتے کہ یہ نہیں کہ ایک بار پوچھتے پوچھتی چلے جاتے ہیں مجھ سے کہنا چاہتے ہیں ہاں ضرور کرو میں یہی دیا کرتا ہوں کہ میرے معاملات کا آپ لوگوں کو علم ہے میرے نظریات کا علم ہے مگر اگر میں نے آپ لوگوں کو روک دیا کسی کی بہن ناراض ہو گئی کسی کا بہنوئی ناراض ہو گیا اور پھر جو چیختے رہو گے سارا ایمان سے پھیل کر نکل جائے گا میرا نظر یہ معلوم ہے مشورہ تو میں اپنے نظریے کے خلاف نہیں دے گا اپنے ایمان کی کے دیکھو کتنا ہے تو پرانے پرانے آنے والے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ابھی اگر ایمان نہیں آیا کوئی ایمان ایک بات بعد میں خیال میں آئی تو وہ دولہ صاحب ابھی سن رہے ہیں ابھی یہ دولہ بننے والے ہیں مالک اتبار سے اعتبار کہہ رہا ہوں ابھی تو بنے نہیں ابھی تو سوچتے ہی رہتے ہم دھولا بنیں گے دھولا بنیں گے دھولا بنیں گے ایک تو سب ہے اس پر جن کو معلوم ہے وہ نے تو سب کھانے چھوڑ دیں ابھی سوچتے رہتے ہم دھولا بنیں گے دھولا ان کے ہاں ایک تو سہی چلا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کو بلا لیں فلاں فلاں کو بلا لیں ان کو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرا نظریہ معلوم ہے میرے معمولات آپ کو معلوم ہے مجھ سے کیا پوچھتا کہ آپ ایمان دے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر مجھ سے تعلق ہے تو میرے حالات کے مطابق اپنے حالات بنائیں نہیں بن سکتے تو جیسے جانے کریں میں روکتا بھی نہیں ہوں روکتا اس لیے نہیں کہ پھر تمہارا کیا خواہش ہوگا پھر یہ ایمان کدھر جائے گا ایک اور بات اس پر غور کریں کہ پورا بندر کو بھی اپنے رشتے داروں سے پوچھیں خوش دامن سے بھی اپنے گھر میں بھی معلومات کریں کہ جب ہماری ہماری طرف سے رشتے دار جمع ہوں گے سسرال کی طرف سے رشتے دار جمع ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ آ جائیں گے خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں تھا مر جائے مر جائے مگر خالی ہاں شادی میں تو کبھی بھی نہیں جائے کہتے ناک کٹ جائے گی ناک ناک کٹ جائے گی بہن کی بیٹی کی شادی اور خالہ جائے بھی شادی میں اور جائے خالی ہاں جوڑے لے کر نہ جائے تو ناک کٹ جائے گی ہم کیسے ناک کٹوائے تو پھر وہ جوڑے وڑے لے کر آئے گی وہ جوڑے لائے گی تو ایک جس کی لڑکی کی شادی ہے پھر یہ بھی جوڑے ابھی نہیں تو پھر آگے کا ادھار وہی نیوتا والا معاملہ نیوتا کا معاملہ خط ہوئی ہے خط ہوئی حرام اس میں کتنے فسادات ہیں ان کی تصویر کہیں بھی یہاں مل جائے گی اگر کوئی چاہے نیوتا میں کتنے کام خرام ہوتے ہیں نہیں بولا ہے پھر اس کو دینا بولا ہے اس کو دینا بولا ہے اس کو دینا ہے تو صاحب دولہا صاحب اس کی تحقیق کر کے مجھے بتائیں کہ جب آپ کی شادی کے موقع پر آپ کی بیگم صاحبہ کی رشتے دار خانے اور نمائیاں اور فلاں فلاں اور اور فلاں اور معمو چھ لوگ جب جمع ہوں گے تو خالی ہاتھ آ جائے گی اور اگر خالی ہاتھ نہیں آئے تو کر آئے تو وہ ان کے دل میں خراب نہیں ہوگا نیوتا نہیں بنے گا نیوتے میں جتنے اور جتنی حرمتیں ہیں وہ پائی جائیں گے نہیں پائی جائیں گے ہاں، یہ کہ اب تک تو میں یہ کہتا رہا ہوں روکتا نہیں مشورہ تو نہیں دیتا ایسا کرنے کا مگر روکتا نہیں ہوں اس لیے کہ تمہارا ایمان سواؤ رہے ہم سے تعلق رہے یا نہ رہے تمہارا ایمان پھنس جائے مجھ سے تعلق سے زیادہ بھی نہیں ہے مگر اب یہ بات سامنے شادیوں پر ایک ہو سارے رشتے دار آ جائیں اکٹھے ہو جائیں مگر لائیں کچھ نہیں اگر ایسا ہو سکتا پھر تو میں کہوں گا کہ میرا مشورہ تو اتنا بھی نہیں ہے ایسے ہی آرام سے شادی کر دیجیے اور اگر چلیے آ گئے تو روکتا بھی نہیں ہوں مگر وہ جب آئیں گے تو لبازیوں کے ساتھ آئیں گے لائیں گے کچھ بلائیں گے تو ادھر والے بھی اس کو فرق سمجھیں گے تو پھر یہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے یہ معاملہ تو بالکل سراہتر حرام ہے اس کی جو چیز حرام ہونے میں کوئی شک کو شبہ نہ ہو اس کی تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا اس کی تحقیق کر کے مجھے بتایا جائے میں نے کہا کیا تھا کہ چلیے میں ان کے آنے سے روکتا نہیں ہوں وہ اسی بنا پر کہ شاید خالی ہاتھ آ جائیں مگر خالی ہاتھ آئیں گے نہیں یہ قصہ بتائیں اپنے گھروں میں ادھر کو باہر چلی گئی ادھر کو شادی ادھر کو باہر چلی گئی ہاں وہ آنے والی تھا یہ میں نے بتایا کہ ایسے تقریباً میں ایک دو بار پھر اسی کو پکڑ کے شروع ہو جاتا ہوں پھر اسی کو اس لیے کہ جو لوگ تیس تیس سال سے دارستان میں آ رہے ہیں وہ کے پاس چلے جائیں چلے جائیں عامر کے پاس تو میں کو یہی کہتا ہوں کہ میرا نظریہ آپ لوگوں کو معلوم اس کے باوجود شوق ہو رہا ہے تو میں روکتا بھی نہیں مشورہ تو نہیں دیتا جانے کا روکتا بھی نہیں چلو تمہارا ایمان ہو رہے گا پھر جا کے کیا کرتے ہیں اس نے ایک تو خلیقہ دے دیا معلوم نہیں کہاں ڈالنے کے لیے اور ایک یہ کر دیا ایک یہ کر دیا وہ تو جب بیگم صاحبہ نے اس کو سنگا تو تکلیف بڑھ گئی تو میں نے کہا اچھا ہوا تجربہ ہو گیا پھر کہتے ہیں اب ہم نے دعویٰ پھر کچھ دن گزرتے تو پھر وہی جاؤ یہ یہ تکلیف ہے کہ وہ عامر صاحب کے پاس چلے جائیں پھر پوچھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں دار میں آگے ریش کے دعوے کو بہت کرتے ہیں مگر ان ان میں میں ایمان صحیح نہیں آ رہا بات وہی کی وہی رہتی ہے پھر چکر چلتا رہتا پھر چکر ابھی تازہ واقعہ جو کہتے ہیں کہ تین بہنوں پر جنات حاشی وقت اس لیے وہ شادی نہیں ہونے دیتے طرح طرح کی تکلیفیں ایک ایک لڑکی کو بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے جنات اس کو مروڑتے ہیں اور ایک کمرہ ایسا ہے کہ اس میں تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ ہر وقت بند رہتا ہے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم دارکتا میں آتے ہیں میں نے کہا جیسے بات ہے شاہد بھائی اگر دارمکا میں آتے ہو تو یہ چل کر چھوڑو ورنہ جہاں گھر میں نہیں ہے کچھ ٹھیک ہو گیا وہ کمرہ جس میں کہتے ہیں کہ کوئی جا نہیں سکتا کوئی جا ہی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں اس میں ہر وقت جا کر کے آتے جاتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں بلکہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا کچھ بھی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہوگا اور ہاں شادی کا معاملہ تو وہ تو ابھی نہیں ہوئی تو وہ منتظر ہوں گی کہ جنات چھوڑی تو شادی بھی ہو جائے جو بات یہ ہو جنات جنات اور اور اور جنا اور جنات اور جنات اور سے اور سے بس تباہ کر دیا عام لوگوں نے حامل تو بیچارے کیا تباہ کریں یہ مسلمان اللہ کے نافرمانی نہیں چھوڑتے اس لیے خود ہی تباہ کریں اپنی بد آمائیوں پر ان کی بدعمائیوں پر اللہ کی طرف سے بال اور عذاب پڑ رہا اس کا نتیجہ ہے اگر کہیں ہزاروں میں ایک آگ ہوگی تو یہ کہ نشیاتی باتیں ہوتی ہیں نشیاتی بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ کہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں بیماریوں میں بیمار کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آسیب ہے کچھ ایسے ہو رہا ہے دراصل آسیب وغیرہ نہیں ہوتا بیماری کی قسم ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کر بھاگے بھاگے کرتے ہیں کہ پھٹا لے گیا کوئی کہیں لے گیا تو کہیں بھی لے گیا کتنے کچھ سے بتاؤں آپ لوگوں کو ایک عورت کہتی تھی مجھے پھٹا لے جاؤ پھٹا ٹھٹا لے جاؤ اس پر جن کرتے تھے جن کرتے تھے ابھی جان سے مار دیں گے بندہ ٹھٹا کرو میں نے ایک لڑکے کو بھیجا اس لیے کہی میں نے یہ کہا کہ اس کو اسی طرح اس عورت سے الگ ہو کر بات کرو آج کل شاید میں نہ کہتا اس لیے کہ کسی اجنبی اور سے تو جائز نہیں وہ زمانے میں خیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بات کرنا میں نے کہا کہ اس عورت سے یہ کہو اس کے خاندان والوں سے کہ میں الگ سے بات کروں گا اس سے میرا نام نے کہا ہے وہ الگ سے میں نے کہا کہ اس سے یہ کہو کہ تجھ پر کوئی جن بین نہیں پتن میرا یہ فیصلہ ہے تو بالکل مکمل سو فیصد سب جھوٹ بول رہی پہلے تو یہ فیصلہ اس کو سنا دو کوئی دوسرا آدمی نہیں رہے حالات یہ ہو گئی کہیں وہ کیسے ساتھ لگا دیتے گا تو اچھی بات پھر اس سے یہ کہا کہ تمہارا مطالبہ کیا تو مطالبہ ہے اس کی خاطر ہے کہ چکر کے لا رکھے کیا مطالبہ ہے تو ہمیں بتا دو ہم تیرا مطالبہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے تیرا کام بھی بن جائے عزت بھی رہ جائے ورنہ یہ ہے کہ اگر بھاگ نہ آئی سیاہی سا بات نہ بتائی تو تیرا مطالعہ بھی پورا نہیں ہوگا عزت بھی نہیں رہے گی ہم بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور ثابت کر دیں گے کہ جھوٹ بول رہی ہے سیاہی سی بات بتا دو اس نے بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ میری شادی کو اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوتی اور کسی نے کہا کہ چھٹے میں کوئی بزرگ ہے مرے ہوئے بزرگ وہ اولا دے دیتی ہیں قبر ہے اس قبر پر اگر کوئی عورت جاتی ہے تو وہ قبر والا اس کو اولا دے دیتے ہیں کہتے ہیں میرا ابا اور میرا شوہر جانے نہیں دیتے تو میں نے یہ بہانا بنایا ہے کہ اس پر گرنا تھا وہ کہتا ہے کتنے قصے بتاؤں کیونکہ میں میری تو زندگی گزر گئی ان قصوں میں کوئی عجیب عجیب قصے کرتا رہا اسی لیے کہ لوگوں کو ہدایت ہو جائے مگر تیس پینتیس سال سے دار سے تعلق رکھنے والوں کو ہدایت نہیں ہو رہی پھر بھی یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی چکر میں چلتے ہی رہتے فلاں اس نے یہ کر دیا فلان اچھا چلیے اب بات آخر میں ایک ہاں، قسم تو یہ ہوتی ہے کہ بیماری بھی ہوتی ہے لوگ اس کو جن سمجھ جاتے دوسری قسم یہ ہے کہ مکاری ہوتی ہے مکاری ہٹا جانے دیں بچہ لینے کے لیے جانے نہیں دیتے تو جن لیتے لیتی اس کا علاج بھی بتا دوں آپ لوگوں کو جس کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مکاری کر رہی ہے کر رہا ہے یا کر رہی ہے رہی یہ زیادہ اور رہا بھی تھوڑا تھوڑا کم کم ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ تعبیر ہے آخری تعبیر چھوٹی کا صبح صبح فجر کی نماز کے بعد مستقل کسی درخت سے ہری شاخ کاٹ کرنا دو بالشت چار انگل اتنی ہے جتنی کلود لگائی جاتی ہیں تو لوگ گیارہ متقد پیدا ہوتے ہیں وہ نقل میں ہے نا تصویر اور الٹی نماز اور سیدھی نماز اور یہ پڑھو یہ جتنے کلود لگائے گئے لوگ زیادہ تو اس پر میں کلو بہت لگاتا ہوں فجر کی نماز کے بعد متصل جانا ہوگا دو کی چار انگل موٹی ہری شاخ درخت سے دو بالٹ چار انگل لمبی اور ایک انگلی کی برابر موٹی وہ شاخ کاٹ کر لاؤ کہ یہ تعبیر جو وہ ناری تعبیر ہے ناری وہ درود ناری بنا رہا تھا نا یہ ناری تعبیر ہے بس اس کو پانی میں کھول کر اس شاخ پر ملیں پھر ایک سانس درمیان میں دم نہ لیں ایک دم پھینک کر ساتھ لگاؤ اور مریض کو چوٹ نہیں لگے گی وہ سب جن کو لگے گی جو سب جن کرا ہوا اور جن کو ایسے لگے گی کہ جیسے کہ اس میں سے یہ چابک آگ کا چابک آگ کا چابک بن جائے گا اس لیے جیسے مکار عورت یہ سنتی ہے نا کہ یہ تازی ناری آ گیا وہ استعمال کر لے تو تاریخ ٹھیک ہوگا کتنے باپرات کتنی بس وہ بتاتے ہیں کہ یہ آگے وہ پہلی نہیں میں بالکل ٹھیک ہو اس کے پہلے یہ اس میں ہو گئی ایک بیماری دوسری مکاری کتنے لوگوں کو یہ تکلیفیں ہیں ان میں سے کئی ہزار میں سے کسی ایک آدھ کو کسی نے کیا ہو یا یہ کہ جن دن کا اثر ہو اس بارے میں یہ سوچے کہ یہ نے نے لی کیا اس کے دل میں یہ کس نے بات دادی کہ فلا کر کرو کس نے اس کے دل میں یہ بات دل کس کے قبضے میں ارے اللہ کے بندو اللہ پر ایمان تازہ کرو اللہ پر ایمان تازہ کرو دل میں ہیں کہ مسلمان کہنے والوں کا ایمان اللہ پر نہیں ہے اتنی کرنے والے کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی فلاں پر کرو پھر اس کو یہ ہمت اور جورت کس نے دی کہ کر بھی دوں پھر اس کے سیپلی میں یہ اثر کس نے رکھا کہ وہ سیپلی کرے اور اثر ہو بھی رہا ساری چی کس کے قابی اسی طریقے سے جنات اگر ہزاروں میں سے ایک آ پر کوئی جن کا اثر ہے تو جن کے دل میں یہ بات کس نے کس نے ڈالی تو نازنا باد نمبر کلا میں تین لڑکیاں اور ایک ان کی ماں ان چاروں پر آشے ہو جاؤ ان کی دل میں یہ کس نے ڈالی کہا ہزاروں لڑکیاں چھوڑ کر ادھر آ کر ان چارج ہو رہے پھر ان کے دل میں اگر اللہ نے ڈال دی تو ان جنات کو یہ قدرت کس نے دی زیادہ لیبر بھی جایا کرو کس نے قدرت اللہ پر ایمان اللہ پر پھر انسان پریشان نہیں ہوتا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ انوار رشید پڑھتے ہیں نا وہ پڑھتے نہیں ہیں چڑھتے ہیں ایسے ہی کر کرا کر تھوڑا بہت آگے پیچھے اس سے دل میں یا دل کو تازہ لگا دیتے ہیں کہ خاص کا دل میں نہ اتر جائے اور ایک اس کا بات بتا دوں ایسے ملک کے ایک مولوی صاحب جہاں کا جادو بہت مشہور ہے ایسا ملک جہاں کا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے کسی زمانے میں کراچی میں یہ جو باغیچہ گارڈن اس میں ایک لڑکی کو لے کر رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آسام کا جادو اس پر بول رہا آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ایک لڑکی لٹائے رکھتی ہے دیکھیے نا گارڈن میں ایک جگہ پہ کیبن ایک لڑکی کو دم اس کو کہتے ہیں دم ملا تو جادو وہ ہی آسام کا جادو آسام تو دو تین علاقے ایسے ہیں جن کا جادو بہت مشہور ہے مولانا صاحب ایسے علاقے کے جہاں کا جادو دنیا میں مشہور انہوں نے مجھے پیغام بھیجا پیغام ایسے نہیں کہ کہیں بات کر دی اور وہ سنتی ہوئی سنی مجھ تک پہنچ گئی نہیں ایک آدمی دے گا مستقل پیغام دے گا میں نے تجھے جان سے مارنے کا عمل شروع کر دیا ہے اب یہ کوئی آدمی بہت مدت کی بات کر دیا ہے یا کرنے والا ہوں ایسا دے ہوگا بیمار کر دے گا نہیں جان سے مارنے کا پھر ان کو جان سے مار دوں گا ایسا شروع کر دیا اب پہلے یہ بتایا کہ یہ قصہ کہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا پڑھا ہے مگر اس پر اعتماد تو نہیں آ رہا ہوگا آ رہا یعنی میرے پیسے پر تو اعتماد آ رہا ہے مگر آپ سے اگر کوئی کہے تو آپ کے لیے موتی کا اپنا لو اپنا موتی کا بلا تو بھائی بات میری جان بچاؤ آپ لوگ ایسے کریں گے میرے پاس میں نے جواب دیا جو پیغام لایا تھا اس کو یہ جواب دیا کہ آپ ان کا پیغام لائے ہیں تو میرا پیغام بھی ان تک پہنچا جائیں جی اور سنی انہوں نے مستقل ایک آدمی پیغام دے کر بھیجا اس کو جا کر کہو ایسے نہیں کہ بات کر دیو بھیجا کہو اس کو جا کر میں نے کہا چلیے گیرا پیغام بھی لے جائیں ان سے یہ کہیں کہ آپ نے کہ جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے تو اس کا مجھ پر اثر کیا ہوا پہلے تو اثر بتایا اس کے بعد پھر اس کا معمول میں نے کیا کر لیا وہ بتایا پہلے اثر کیا ہوا اثر یہ ہوا کہ اگر کبوں کی بد دعاؤں سے بیل مرنے لگے تو دنیا میں ایک بیل بھی نہیں ملے گا یہ مسئلہ مشہور ہے کبے مردار بہت بہت کھاتے ہیں نا تو کبے اگر دعا کرنے لگے کہ کئی دن سے بھوکے بھی بیل مر جائے تو کبوں کی دعاؤں سے بیل مرنے لگے تو دنیا میں تو کوئی بیل بھی جائے تمہارے یہاں اگلی سے اگر میں مر گیا تو ایسے لوگ مرنے لگے کہ دنیا میں تم تو سب کو مار دو گے کچھ نہیں ہوگا جو کچھ ہے میرے اللہ کے قبضہ کو کر جو چاہو کر لو کچھ نہیں ہوگا بار برابر کچھ نہیں ہوگا کبوں کی دعاؤں سے بیر نہیں مرا سکتے کر دو جو کچھ کرنا یہ تو اثر ہوا مجھ پر رہا یہ کہ میں آپ کے حسان کا بدلہ کیا دوں ہے جگہ جو حسین حسان ہاں، ایک بار درمیان میں رہ گئی اگر آپ کے جادو کا اثر ہو گیا میں مر گیا تو بھی بہت بڑا احسان ہوگا کہ ایک مسافر کو بپن بھیج دیے اس سے بڑا احسان کیا ہوگا آپ مجھے مار کر ایک مسافر کو بپن بھیج دیں یہ تو بہت بڑا احسان اور کارن ہوگا اور کیجیے سے بھیجو گا رہی یہ بات کہ میں آپ کے اس عمل کا انتقام کیسے لوں وہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں تو احسان کا بدلہ احسان میں بھی آپ پر احسان کروں گا مجھے کہ پہلے سے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں آج سے دعائیں زیادہ کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر قسم کی ترقی آپ کرنا تو یہ صرف کہنے کو نہیں تھا میں نے واقع تھا کے لیے دعائیں پہلے بھی کرتا تھا اور اس کے بعد زیادہ دعائیں شروع کر دی اپنی حفاظت کی دعائیں نہیں کی یہ بھی سب یاد ہے اس کے شر سے اللہ میری حفاظت فرمائے یہ بات دل میں آئی ہی نہیں اس کے لیے دعائیں سیر کرتا رہا اور آگے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے پھر اپنا عمل کیا نہیں چھوڑ دیا یہ کرتے رہے اور اس کا کوئی دیر اڑتا نہ جب وہ تو مر گئے کئی سال ہو گئے میں تو ابھی تک زندہ ہوں جس زمانے میں انہوں نے یہ عمل کرنے کا کہا تھا اسی زمانے سے ان کی بیماری شروع ہو گئی تھی کئی سال سب سب بیمار رہے میں نے کہتا ہے تو آج تقریباً اس قصے کو تینتیس سال ہو گئے بلکہ سینتیس سال ہو گئے کئی سال تک تو ان کے اس دھمکی پر کئی سال تو میرے کبھی سر میں بھی درد نہیں سر میں درد تو ابھی نہیں ہوتا بالکل تندرست ہے نیم بیری کے نعرے لگاتا کبھی تو آپ کو ایسی بات ہوتی جی کی تکلیف ہوئی میرے بارے میں لوگوں نے مشہور ہے یہ بیمار نہیں ہوتا اللہ کرے کہ جب تک زندگی ہے ایسے اللہ تعالیٰ اپنے آدمی سے معلوم نہیں اس کا کدھر چلا گیا وہ جان سے مارنے والے عمل کدھر چلا دیں کچھ میں قدرت آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آخر میں اتنے دعا تو کر دیں کہ جن لوگوں کا تعلق دھارم سے ہو وہ مجھے کبھی بھی فون پر یہ نہ کہیں کہ اجازت ہو تو ہم دکھائیں گے مسالہ کو اجازت ہو تو پھر عامل کے پاس چلے گئے وہ معلوم بھی ہے کہ میں اس کو اتنا رد کرتا رہتا ہوں پھر بھی اجازت ہو تو ذرا ہم اسے یہ بھی نہیں ہے کہ جانے کے بعد ان کو فائدہ نہیں ہوگا پھر تم فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا چلیے تم نے تجربہ تو کر ہی دیا اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کامل ایمان کامل رکھا کرنا ہے یہ سوچا کرے کہ کس کے قبضے میں ہے سب کچھ اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑاتے اللہ کو بتایا تھا نا ہندو راجا کے بیٹے نے تو آدم کی راج اللہ کو ہاتھ پکڑا دیا تھا آج کا مسلمان اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑا یہ اللہ کو ہاتھ پکڑا دے تو دنیا کے کسی قبر سے کبھی محروب نہیں ہو سکتا مگر پکڑاتے ہی نہیں ہے اللہ کو ہاتھ نہیں پکڑا اس نے فلان سے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا ایک ایک چیز اس کو ڈراتی رہتی ہے اس لیے تو یہ اللہ سے ڈر کر دیتا ہے نہیں تو ہر چیز اس کو ڈراتی رہتی ہے اپنا تعلیوں کا مسادت اور آس پاس معلوم ہے کہ بعض دلوں میں میں کی نہیں ہے پھر بھی چیختا رہتا ہوں اس لیے کہ میرا فرض میں اپنا تو ادا کر دوں مجھے تو سماج ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں سے کسی ایک آدھ کے دل پر کچھ اثر ہو بھی جائے اور یہ بتاتا کوئی نہیں ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ آج ان کو دکھا میں نہیں گیا ایسی خبر میرے خیال میں تو درمیان میں کر ہی دی اچھا آپ نے بتائی بھی نہیں بتائی نہیں تو اس لیے نہیں بتائی ہوگی کہیں ادھر چلے اگر پھر چلے گیا تو پھر کیا کریں تو بتایا بھی تو کریں اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اور محبت ہے یوم الاسنئی انتیس رمضان سن چودہ سو انیس ہجری مطابق اٹھارہ ایک انیس سو ننانوے کو حضرت اقدس نے بعض آفیت کے علاج کا تقیمہ بیان فرمایا آئیے سنتے ہیں تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ رد عامل عاملوں یا علاج سے دور بھاگیں سیفلی اور آصیب وغیرہ کے بہانے سے جو بے دین عامل مسلط رہتے ہیں لوگوں سکون بھی برباد کرتے ہیں پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں ان کے شہر سے دور رہنے کی کوشش کیا کریں اس پر یہاں بہت دھیان ہوتے رہتے ہیں اس بارے میں ایک اشکال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان بد عمل عاملوں کے علاج سے بھی کئی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے ایسے واقعات ہیں اگر یہ دھندا ہی ان کا غلط ہے تو ان کے علاج سے فائدہ کیوں ہوتا ہے اس لیے آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک جن اور جادو کے وجود سے انکار نہیں یہ دونوں چیزیں قرآن مجید سے ثابت ہیں نمبر دو جن اور جادو کا انسان پر اثر کرنا اس سے بھی انکار نہیں یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے نمبر تین جن کسی کو پکڑ لے یا کوئی کسی پر جادو کر دے تو اس کا علاج ہے اس سے بھی انکار نہیں علاج ہوتا ہے اس کا نمبر چار علاج کرنے والے نیک بھی ہیں برے بھی ہیں بدین بھی ہیں لوگوں کے علاج سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے بھی انکار نہیں یہ تو نمبر چار ہو گئے کہ جو چیزیں مسلم ہیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے اب یہ سمجھیں کہ میں جو بتاتا رہتا ہوں میرا مقصد کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت سمجھ لیں نمبر ایک جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی جین ہے یا جادو ہے دونوں کے مجموعہ کو غالباً اثر کہہ دیتے ہیں اس پر کوئی اثر ہے ان کے بارے میں میرے تجربے صرف ایسے ہی بات نہیں کہہ دیتا تجربے بہت لمبے تجربے ایک دو نہیں بے شمار تجربے وہ یہ کہ ان میں سے اکثریت پر اثر نہیں ہوتا اکثریت ایسے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ ان پر نہ جن ہے نہ جادو ہے بلکہ کچھ دوسری وجوہ ہوتی ہیں دوسری وجہ کیا ہوتی ہیں ان میں بھی نمبر لگا لیں نمبر ایک کوئی جسمانی یا دماغی بیماری ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھ میں آ بھی جاتی ہے تو صحت تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے دو چار جگہ علاج کروایا صحت نہیں ہوئی تو بس یہ بنا لیتے ہیں کسی نے سیفری کر دیا ہے یا یہ کہ کوئی اس پر جین چڑھا ہوا ہے نمبر دو وہم کا اثر جیسے آج کل کی اصطلاح میں کہنا چاہیے نفسیاتی اثر ہوتا ہے کسی کے بارے میں ایسے کوئی وہم ہوگا کہ اس نے اس پر کوئی سفلی کر دیا ہے یا یہ کوئی جینوئن چڑھ گیا ہے کوئی عجیب سی چیز دیکھنے میں آئی اور اپنے خیال ہی میں اس سے ڈر جاتے ہیں وہم ہو جاتا ہے کہ کوئی جن چڑھا ہوا یا کسی نے سفلی کیا ہوا نمبر دو نمبر تین مت کوئی مطالبہ ہو کوئی بات گھر والے پوری نہیں کر رہے ہیں اس کا مطالبہ پورا نہیں کر رہے ہیں تو اور کوئی صورت بنتی نہیں ہے تو یہ جن چڑھا لیتا ہے اپنے اوپر اور یہ کہتا ہے کہ جن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ کام کرو یا کرواؤ اس کا تو چھوڑوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا ایسے قصے بھی ایک تو نہیں میرے سامنے تو دنیا بھر کے قصے ہیں بہت ہوتا رہتا ہے نمبر چار کہیں شاز و نادر سینکڑوں حصوں میں سے ایک آدھ قصہ ایسا ہوتا ہے کہ تن کسی پر جن کا اثر ہے یا شہر کا اثر ہے بہت کم ہوتا ہے شاز و نادر ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں میں سے ایک آدھ پر اثر ہوتا ہے باقی سارے ایسے ہی وہ بنائے ہوتے ہیں کچھ اثر وثر نہیں ہوتا نمبر دو جن یا جادو کا علاج کرنے والے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس پر کچھ نہیں ہے ایسے ہی خام خاص وہ پھانستے رہتے ہیں نہیں بھی ہوتا تو بھی بنا دیتے ہیں جیسے پیدا ہوتا ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذرا طبیعت خراب ہوئی کسی عامل کے پاس بد عامل عامل کے پاس چلے گئے اس نے کہہ دیا کہ آپ پر آ کر بسر نہیں بھی تھا تو بھی چڑھ جاتا ہے نمبر دو میری وضاحت کا یہ ہے کہ علاج کرنے والوں میں سے اکثریت تقریباً کل اکثریت ایسی کہ تقریباً کل مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو ایسا فریب نہ کرتا ہو بلکہ مجھے تو یہ خیال پڑتا ہے کہ یہ فریب بھی نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے ان کے دماغ پر خود سفری کا اثر ہو جاتا ہے وہ کرتے کرتے فلاں کا جن نکالنا ہے فلاں کا جادو اتارنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ان کا دماغ اپنا معروف ہو جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ اس پر کچھ ہے تو بہت سے لوگ غلط جھوٹ بھی بولتے ہیں کئی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا دماغ میں خود یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان پر بھی نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے دوسری وضاحت یہ ہو گئی تیسری بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے حقیقت جن یا جادو کا اثر ہو یا یہ کہ تین اور چیزوں جو میں نے بتائی ہیں ان کی وجہ سے حاملوں کے پاس بھاگنے کرنے کی بات ہو اس کی بنیاد ہے اللہ تعالی کی نافرمانی جو لوگ اللہ تعالی کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتے ان پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو عذاب بنا کر بھیج دیتے ہیں دونوں قسم کے عذاب ہیں حقیقت جین یا جادو کا اثر ہو گیا وہ بھی عذاب ہے اور ان کے علاوہ جو تین قسمیں بتائی ان میں سے کوئی ہو گئی تو وہ بھی عذاب ہی ہے خود اس پر بھی اس کے گھر والوں پر بھی سب لوگوں پر پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے سکون بھی ختم ہو رہا ہے ہر قسم کی پریشانی کبھی اس عامل کے پاس بھاگو کبھی اس عامل کے پاس بھاگو یہ پریشانیاں اسی پر ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑ رہے نافرمانیوں پر عذاب اور ببال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں ان سے بچتے ہیں ان سے تو جنات ڈرتے ہیں نہیں پہنچاتے ان سے ڈرتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں کہ دور بھاگتے ہیں قریب آتے ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں دور دور دوسرے ملکوں میں ایسے واقعات کسی کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں نام سنا فلان کا تو وہیں سے بھاگ جاتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں اسی طرح ایسے واقعات جو ہیں جتنے میرے علم میں ہیں ان میں سے تھوڑے سے انوار رشید میں لکھے گئے ہیں تھوڑے سے جتنے میرے علم میں ہیں انوار رشید میں بھی کئی قصے ہیں اس کے باوجود بتا رہا ہوں کہ انوار رشید میں جتنے قصے ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں اصل میں تو بہت زیادہ ہیں اگر اور زیادہ قصے بتاؤں کہ کیسے کیسے جنات اللہ کے بندوں سے جنات کیسے کیسے ڈرتے ہیں کیسے بھاگتے ہیں بات بہت لمبی ہو جائے گی اور قرآن مجید میں ہے کہ پہلے تو عام انسانوں سے بھی جنات ڈرا کرتے تھے مگر ایک بار کہیں پہ انسانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو وہ کہنے لگے آپس میں باتیں کرنے لگے جنات کے کسی بڑے سے ہم رابطہ کریں اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے کسی بڑے کو اپنا ہم محافظ بنا لیں جنات کہیں چھپے ہوئے سنر کو چھپ گئے تھے ان کو دیکھ کر کے انسان نہ پہنچا ہم انسان سے ڈر کے جنات چھپ جاتے تھے یہ انسان جہاں بیٹھے ہوئے تھے جنات چھپ کر کے ادھر بھاگے ہوئے تھے مگر ان کی باتیں سن رہے تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ کسی جن کو ہم اپنا بڑا بنا لیں ہماری حفاظت کرے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو عجیب بات ہوگی ہم ان سے ڈر رہے یہ ہم سے ڈر رہے تم رہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ یہ انسانوں نے ایسی بات کی جنوں کی سرکشی بڑھ گئی ہم ان سے ڈر رہے تھے اور یہ قصہ تو یہ ہو رہا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں منتخب کر رہے ہیں کہ جنات ہماری حفاظت کریں گے ایسے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے ان سے تو اب بھی یہ بات ہے کہ بڑے سے بڑے سرکش سے سرکش جن اس سے بہت ڈرتے بہت مارتے اسی طرح جادو سفری وغیرہ وہ بھی جو لوگ اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں ان پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا اس پر اشکار ہو سکتا ہے کہ جادو کا اثر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے اس لیے اس کی وضاحت بھی سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے بعض ایسی چیزیں قاری فرمائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ باشر ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ نہیں ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اس لیے بعض ایسے حادثات اللہ تعالی کی طرف سے پاری ہوتے رہے ہیں نماز کے بارے میں کئی ایک بزرگوں کے واقعات ہیں کہ پوری عمر میں تقبیر تحریم بھی جماعت کی کبھی فوت نہیں ہوئی تقبیر تحریم پوری عمر میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دفعہ نماز بھی قضا ہو گئی جہاد میں جہاد میں لگے ہوئے نماز قضا ہو گئی جہاد میں قضا کر کے نماز پڑھی گئی اسی طریقے سے یہاں پر جادو کا اثر ہو جانا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہی حکمت تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ نہیں اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں ادھر موسا علیہ السلام کا قصہ دیکھیے وہاں ایسی حکمت نہیں تھی جادوگروں کو فرعون نے بلوایا فرعون جیسا جابر بادشاہ اس نے جو جادوگر بلوائے ہوں گے تو کتنے ماہر جادوگر بلوائے ہوں گے بہت ہی ماہر دور دور سے تلاش کر کے موسا علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا کوئی بھی جادو نہیں چلا الٹا معاملہ ہوگا موسا علیہ السلام نے آسا پھینکا تو ان کی رسیاں اور لاٹیاں جو سام بن گئی تھی جادو کے اثر سے یہ آسا ایک ہی سانس میں سب کو نکل گیا اصل بات تو یہ ہے کہیں حکمت سے یہ بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا ورنہ اصل بات یہی ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے اس پر کسی کے جادو کا بھی اثر نہیں پڑتا اس کے واقعات بھی انوار رشید میں کچھ ہیں دیکھ لیا کریں حاصل یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جادو ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنات ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن کا اثر نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کہتا کہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا علاج نہیں سب کچھ ہے مگر جو کچھ جیسے دھندا سلسلہ چل پڑا ہے وہ انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے کئی ہزاروں میں سے ایک پر اثر ہوا اور یہ کہیں دال دیکھ لی دال گری دروازے پر چلتے چلتے کسی کی دال گر گئی اور یہ چیخنے لگے سارے گھر والے ارے ارے ارے ہمارے دروازے پر مسور کی دال تھی کسی نے سگنی کر دیا سگنی کر دی کبے نے لے جا کر کہیں بوٹی پھینک دی ارے ہمارے میں ہمارے گھر میں تو بوٹی ہے گری ہوئی ہے کسی نے سگنی کر دیا ہے ایسے ایسے تباہ بات تو یہ مقصد یہ ہے کہ جتنا دھندا چل پڑا ہے یہ غلط ہے اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں بے دین لوگوں کے علاج سے اگر فائدہ ہو جائے ایک بات یہ بھی مستقل نمبر یاد رکھیں بے دین لوگوں کے علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بے دین وہ کوئی بزرگ ہے جس کے علاج سے فائدہ ہو گیا ہے یہ فائدہ جن اور جادو وغیرہ کے علاج کرنے کے کام یہ تو فاسق فاجر بلکہ کافر بھی کرتے ہیں ہندو بھی کرتے ہیں دیکھ لیں جا کر بہت سے ہندو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے علاج کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے علاج سے فائدہ ہو جائے وہ کوئی صحیح ہے اور حق پر ہے اور کوئی بزرگی ہے یہ تو ضروری نہیں ہے ایک بار ایک عامل نے وہ مولوی تھے مولوی صاحب بھی تھے عامر بھی تھے وہ عامر ویسے جیسے جادو وادو نکالنے والے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بیعت کر لیں اور میری پوسٹ پر ہاتھ رکھ دیں میں نے پوچھا کیوں ایسے آپ کو اچانک مرید ہونے کا خیال پیدا ہو گیا مرید ہونے کے لیے تو بہت تفصیل ہے مدت تک ایک دوسرے کو دیکھیں اچانک آپ کی پہلی ملاقات پہلی ملاقات میں آپ ایسے عاشق ہو گئے لڈو ہو گئے کہ مجھے مرید کر دیں اور میری پشت پر ہاتھ بھی رکھ دے میں نے کہا آخر کیا بات ہے آپ نے کیا دیکھا کہتے ہیں کہ میں جب جنات نکالتا ہوں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے القول الجمیل اس میں سے جنات کو بگانے کے لمبے لمبے وظیفے گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں پڑھتا ہوں تو بھی جنات نہیں بھاگتے اور آپ کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں اس لیے آپ مجھے مرید کر لیں اور میری کو اس پر ہاتھ بھی رکھ دیں میں نے کہا واہ مولانا صاحب واہ آپ نے بھی اچھا معیار بزرگی کا سمجھا اگر بزرگی بھی کیا یہی معیار ہے کہ اس کا نام سن کر جنات بھاگ جائیں تو بہت سے پنڈت بھی بیٹھے ہوئے جنات کا علاج کرنے والے میں نے سنا ہے کہ مسان روڈ پر کئی ہے کہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں برہمن جنات کا علاج کرتے جاؤ ان کے برید ہو جاؤ میں نے تفسیر بتا دی اور اس سلسلے میں پہلے سے دو کیسٹیں بھی ہیں ایک کا نام ہے آسیب کا علاج دوسرے کیسٹ کا نام ہے پیروں کی دو قسم میں وہ چاہیں تو وہ کیسٹیں بھی سننے کا کہ مزید کچھ تفصیل اس بارے میں معلوم ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ ان کیسٹوں میں کسی میں اگر کچھ گنجائش ہو تو آج جو میں نے وضاحت کی وہ بھی اس کے ساتھ لگا دی جائے تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ علاج تو ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں حالانکہ فلانا علاج کروایا ہو گیا فلانا علاج کروایا ہو گیا ایسی کسی کو غلط فہمی نہ ہو یہ مضمون ان کیسٹوں میں سے کسی میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہو تو اس کے ساتھ لگا دیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں حفاظت فرمائے ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق کرنا الحمد للہ رب العالمین آپ نے اس کیسٹ میں یہ بات سنی اور ویسے بھی حضرت اقدس بکثرت یہ بیان فرماتے رہتے ہیں کہ ان عاملوں کے پاس جو بھی چلا جائے خواہ وہ کیسا ہی تندرست ہو اگر وہ ذرا بھی اپنی کوئی پریشانی ذکر کرے گا تو یہ عامل اس سے کہیں گے کہ تجھ پر بھی جنات کا اثر ہے حضرت اقدس دامت برکاتہم عوام و خواص کو اس دعوے کی تصدیق کرنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ جو چاہے جا کر اس دعوے کی تصدیق کر لے اس سلسلے میں عبد الحکیم نامی ایک شخص کا قصہ تو آپ اس کیسٹ میں سن چکے ہیں اب ایک اور نوجوان کا قصہ سنتے ہیں یوم الربا چوبیس اور رمضان سن چودہ سو انیس ہجری کو جب حضرت اقدس دامت برکات بیان فرما رہے تھے اور اس دوران ان عاملوں کی بدعملی کا ذکر چھ گیا تو حضرت اقدس نے اپنا وہی قول دہرایا کہ جو چاہے تجربہ کر لے اچھے بھلے شخص پر بھی یہ عامل آصیب کا اثر بتائیں گے مجلس میں ایک نوجوان ڈاکٹر بھی موجود تھے انہوں نے اپنا قصہ بتایا ان کے ایک عزیز بیمار تھے مختلف علاجوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا سو انہوں نے سوچا کہ کسی عامل سے رجوع کیا جائے وہ ایک عامل کے پاس چلے گئے اور ساتھ ہی ان ڈاکٹر صاحب کو بھی لے گئے عامل اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا تھا اس عامل نے مریض کی تمیز ایک بار ناپی تو بڑی دوسری بار ناپی تو چھوٹی پائی چنانچہ اس نے کہا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے ڈاکٹر فاشد تجربہ کرنے کے لیے اپنی قمیص ساتھ لے گئے تھے انہوں نے اپنی قمیص عامل کو دی اور یہ نہیں بتایا کہ یہ میری ہے عامل نے اسے بھی ناپا اور کہا کہ جنات کا اثر ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری قمیض ہے عامل نے کہا آپ پر بھی جنات کا اثر ہے انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن وہ اڑ گیا کہ نہیں نہیں آپ پر بھی جنات کا اثر ہے یہ ہیں ان نام نہاد عاملوں کے کرتوت آئیے اب حضرت اقدس دامت براکاتہ کا ملفوظ ایک بار پھر سنتے ہیں جس کے دوران ڈاکٹر صاحب کی رویداد بھی آئے گی کیونکہ وہ مائک سے دور بیٹھے تھے اس لیے ان کی آواز صاف نہیں ایسے کسی عامل عامل عامل کے پاس چلے جائیں اس کے پاس جا کر یہ کہیں جبکہ بہت ہی خوب عام طاقت بہت زیادہ ہو قوت طاقت صحت ایسی حالت میں جائیں اور جا کر اسے یہ کہیں کہ حضور کو اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے نیت یہ کر لیں کہ تیری گردن اڑانے کے لیے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے کاش کہ مجھے قوت ہوتی تو تیرا سفایا کر دیتا بلکہ تیرے جتنے بھی ہیں تیرے ساتھ کے سب کو اڑا دیتا دنیا سے طبیعت یوں خراب ہو رہی جوش اٹھ رہے ہیں اللہ کی محبت کے جوش اٹھ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو دنیا سے نیز کو نابود کر دو یہ نیت کر کے کہہ دیں میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے وہ آپ سے کہے گا کہ ہاں وہ ذرا بنیاد لاؤ بنیاد آپ کی بنیاد سونگے گا اور اگر کوئی عورتوں کی بنیاد ہے تو یہ بہت سنتے ہیں بہت زیادہ خوب بنیادیں آ رہی ہیں مزے لے رہے ہیں اور تجھ پر اتنے آسیب ہیں تجھ پر اتنے سیکھری ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے تجربہ کریں تجربہ کیا تھا اس کے بعد تو کبھی نہیں اس نے تجربہ نہیں کیا تھا تجربہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا اس نے تجربہ نہیں کیا تھا تجربہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کدھر چلے گئے ہو گئے حکیم نام تھا یہیں سامنے رہا کرتے تھے جو ہجرت کر کے کہیں چلے گئے اس کو تو رکھنا چاہیے اور وہ چلیے نہیں ملتا تو کوئی اور ہی تجربہ کر لیں ڈاکٹر فاروق ہی تجربہ کر لیں کیا ہوا اچھا چلیے بتائیے کیا کیا آپ کو اچھا اچھا اچھا ہاں پکی بات پھر سنیے جو بندی ہو مفتی ہو شیخ الحدیف ہو عالم ہو علامہ ہو صوفی ہو کچھ بھی ہو جو جس کے پاس بھی چلے جائیں گے اور کیسے ہی آپ ہٹتے کٹے مضبوط خوب طاقتور کوئی تکلیف نہیں وہ آپ کی بنیاد سن کر یہ کہہ دے گا کیسے آتا سے زیادہ زیادہ ارے آپ تو یہ کچھ بہت زیادہ بتا کریں لوگوں کو بہت بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فاروق ہی سب کا اثر رکھ دیا نا فاروق ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو دماغ درست کرتے تھے وہ اثر ہے اثر کے فادر کرے اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمت آپ چلیے اب تو ان کی تو ضرورت ہی نہیں رہی وہ تو بہت پرانے قدر حاقی تھے آپ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کے ذریعہ بنا دیں آئندہ آپ کا حوالہ پیش کیا کریں گے وہ ایک بتا رہے تھے کیسٹ میں کہیں گاڑی میں کیسٹ رکھی ہوئی تھی کوئی لے جا رہا تھا ایسے بد عامل کو کہیں کوئی دکھانے بکھانے کے لیے گاڑی سے اتر کر یہ جو گاڑی کے مالک تھے وہ گئے اندر بتانے کے لیے کہ وہ عامل صاحب تشریف لے آئے گاڑی میں رکھی تھی کیسٹ پہ میری اس نے اٹھا کر وہ سننا شروع کر دی تو تھی اسی پر اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرنا تھی کیسٹ اسی پر تھی کہ یہ بدعبت بڑے ایسے خراب ہوتے ہیں ایسے شیاطین ہوتے ہیں لوگوں کو تباہ کر دنیا بھی تباہ بھی کر وہ تو سن کر کہتے بہت ناراض ہوا اتنا ناراض ہوا میرے بارے میں کہنے لگا کہ میں اس کی خبر لوں گا اس کو بھی تباہ کروں گا جو شخص نے بتایا کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے میں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس کے اس کا دماغ کیسے دور آیا نہیں وہاں بہت لڑکارتا رہا اسے بھی تباہ کروں گا اس کی خبر لوں گا یہ کون ہے کہنے والا کیسے ہے وہ بہت ہی درکارتا رہا میں نے کہا جو آتا ایسے لٹکا رہا تھا جیسے ایران لٹکارتا رہا ایران ادھر طالبان کو للکا رہا ہے اور ادھر خندق خندقیں کھودی ہوئی ہے پوری سرحد پر خندق کھودی چھ میٹر گہری آٹھ میٹر چوڑی خندق طالبان حملہ نہ کر دے اور ادھر لٹکا رہے ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے ارے بہت دیر ہو گئی آپ لوگ میں تو جب ان کے پیچھے پڑ جاتا ہوں نا تو پھر وہ بھیج جاتا ہے کہ کر کر جب تک دنیا سے ان کا تخم نہیں اڑا دیتا اس وقت مجھے صبر نہیں آ اللہ تعالیٰ سب کے لوگوں سے حفاظت کروائے ان لوگوں کو ہدایت دے آخر میں پھر کہہ دوں مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ شاید سمجھے گا نہیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو عالم ہے وہ کہہ دیتا ہے وہ تو بہت صوفی ہے وہ کہہ دیتا ہے وہ تو بہت بزرگ ہے وہ کہہ دیتا ہے وہ تو دیوبندی ہے وہ کہہ دیتا ہے وہ تو تبلیغ ہے ایسی ایسی باتیں تو ایسا ہے ایسا ہے ارے کوئی بھی ہو یہ سارے ان کے دماغ پر سیفلی چلا ہوا ہے اور وہ لوگوں پیسے کما کرتے رہتے رہتے وہ کہتا ہے وہ تو پیسے نہیں دیتا کچھ بھی ہو پیسے لے یا نہ لے بھی وہ ہے سارے یہ جیسے تجربے کے لیے چلے جایا کریں کہیں بھی اور دوسرے بھی چلے جایا کریں اور آپ لوگ بھی جایا کریں لوگوں کے پاس بتائیں بتائیں وہ یہ کہہ دے کہ وہاں شادی نہیں ہو رہی تھی اس پر بھی سیکھ لی ہے شادی نہیں ہوتی آپ کی بچی پر کسی نے سیکری کر دیا اس لیے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہر ایک کا یہی چیک لی چیک لی اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دیں آخری بات یہ کہ ان لوگوں کو کیوں مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمانوں پر ان لوگوں کو شیاقین کو کیوں مسلط کر دیا اس لیے کہ آج کے مسلمان مسلمان تو کہلواتے ہیں مگر مسلمان بنتے نہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان شیاقین کو ان پر مسلط فرما دیا کیا لو ان سے پڑھاتے رہو صورت فلاں صورت پڑھو پناہ پڑھو پناہ پڑھو اور ان پیسے بھی دیتے رہو اور ان کو اور زیادہ پریشان کرتے رہو یہ گناہوں کی شامت ہے یہ ہمارے بد کی پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہر میں یہ ہمارے بد کی پاداش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شی کو آج کے مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے گناہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑیں فکر آفت پیدا کریں اگر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ شی سارے کے سارے خود ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمت کرنا اس کیسٹ کی ابتدا میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو پاش پاش کرنے کا قصہ سنا ہے آئیے اس قصے کی مزید تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں ان مشرقین کے عید وغیرہ کا کوئی دن تھا جب جانے لگے ان سے بھی کہا چلے تو انہوں نے فرمایا کہ میری طبیعت کو خراب ہے انی شقیم انی یقینی بات ہے پکی بات ہے میری طبیعت وہ چھوڑ گئے تو ادھر بعد میں سب کی گردنے کاٹ کر جو ان میں سے بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جیسا کہ سارے کے سارے ان کے اللہ سارے کے سارے قاتل کیے گئے طالبان نے بڑے بڑے بت جو تھے وہاں تو وہ بامیان میں بڑے بڑے سارے تھوڑا ڈالے دنیا میں شور مچ گیا پوری دنیا میں کہ ان کے بوتوں کو مار ڈالا بوتوں کو کیوں مار ڈالا بت مذہب والے لوگ بہت کردار ڈالے میں یہاں یہ للکارتا رہا ان کو کہ ارے جو تمہارے اللہ تمہیں نہیں بچا وہ خود کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب طالبان حملہ کرتے تو تم اپنے بوٹوں سے کہتے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ارے انہوں نے تمہیں تو کیا بچایا تمہارے ہی طالبان دردر کاٹ ڈالی تباہ کر ڈالی ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تباہ کر دیا اور جو بڑا تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا آپ کو باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا کیا ہوا اور ان کے اللہوں کو کس نے مار دیا خداؤں کو کس نے مار دیا پھر درمیان سے بات نکلی کہ ایک ہے ایسا وہ ایسی باتیں کچھ کرتا تو رہتا ہے اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں یہ فار ابراہیم وہ کچھ ایسی باتیں کرتا رہتا تھا تو شاید اسی نے کیا ہوگا اچھا اچھا بلاؤ بلا ابراہیم آپ نے کیا یہ کام تو میں فائل ہے کسی نے کیا ہے فائل کیا ہے کبیر ان امکان بھی ان کے یہ ان کا بڑا ہے یہ تو زندہ ہے اس کی درد تو نہیں کہتی ہے اس سے پوچھ لیں اسے معلوم کر لیں کہ کس نے کیا مولویوں کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں فراہم ہے یہ بھی فراٹ ہے ہمارا کہ یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہے اور دوسرا بل فراہ کیا ہے کسی نے کیا ہے اور پھر کبھی وہ نہ بل فائد